report on the of aloe vera aloe vera کا پودا قدرت کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس میں بہت سی خصوصیات پوشیدہ ہیں طبی خصوصیات کی وجہ سے اکثر لوگ اسے گھروں میں کاشت کرتے ہیں یہ فائدہ مند پودا پاکستان اور ہندوستان میں ہر جگہ پایا جاتا ہے ایلو ویرا کو پنجابی میں کوار کندل اور اردو میں گھی کوار کہتے ہیں عموماً یہ پودا ایلو ویرا کے نام سے مشہور ہے ایلو کا پودا تقریباً ڈیڑھ فٹ اونچا ہوتا ہے اور اس کے دونوں طرف باریک کانٹے ہوتے ہیں ایلو ویرا کے پتے ٹہنی کے بغیر براہ راست جڑ سے نکلتے ہیں اور ان پتوں کو کاٹنے سے لیزدار دار مادہ نکلتا ہے باہر سے سبز اور جیل یا گودا شفاف قسم کا ہوتا ہے اس کا ذائقہ تلخ اور بو دار ہوتا ہے ایلو ویرا میں جلد کو نرم اور ہموار کرنے کی صلاحیت موجود ہے ماہرین کے مطابق ایلو ویرا میں اینٹی الرجی سوزش کو کم کرنے اور اینٹی بیکٹیریل کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ جگر اور میدے کی اصلاح کے لیے بہت مفید ہے مزید یہ کہ ویرا جوڑوں کے درد اور بد ہضمی سمیت کئی بیماریوں میں بھی مفید ہے ایلو ویرا میں موجود جیل طبی فوائد کے لحاظ سے اپنے اندر کئی افادت سمیٹے ہوئے ہیں اللہ عزا وجل نے ایلو ویرا کی جیل میں بہت سی بیماریوں سے شفا رکھی ہے جس کی تشخیص غیر ملکی ماہرین صحت نے اپنی ایک تحقیق کے دوران کی خبر ایسا ادارے کی شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق امریکی ماہرین نے کہا ہے کہ قدرت نے ایلوویرا کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے جس کے باعث اسے کئی درد کچھ ادویات سمیت دیگر دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں لاتعداد بیماریوں سے شفا موجود ہے اگر ان نعمتوں کا ماہرین کے مشوروں سے صحیح استعمال کیا جائے تو انسان مزید تکالیف سے محفوظ رہ سکتا ہے